خطبہ مصنوعہ کے بعد سورت النحر کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے جس آیت کا تعلق ایک نہایت اہم بنیادی عقیدے سے ہے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن نجات کا دنیا میں انسان کے ترقی کا دنیا اور آخرت میں فلاح کامیابی اور انسان جتنی عبادتیں جتنی نیک امال کرتا ہے سب کی قبولیت کا دار و مدار اللہ ود اللہ شریف نے عقیدے کی اصلاح پر رکھی ہے اگر انسان کا عقیدہ درست ہے انسان کا ایمان صحیح ہے انسان کا اسلام صحیح ہے تو تھوڑی عبادت بھی ممکن ہے بہت بڑی عبادت قیامت کے دن بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ عقیدے کی برکت سے اسے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اسے جنت نصیب کر دے لیکن اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو ایمان درست نہ ہو اسلام اس کا صحیح نہیں ہے بہت ساری عبادات کے باوجود چونکہ عقیدہ درست نہیں ہے جب کسی درخت کی اللہ تعالیٰ نے جس ایمان جس دین سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے دی ہے بڑی عالی شان مثال ہے اگر درخت کی جڑ مضبوط ہے اس کی جڑیں درست ہیں تو اگر اس کے پتے گر بھی جائیں گے تو چونکہ جڑیں اس کی مضبوط ہیں اچھی ہیں درست ہیں اس لیے دوبارہ وہ پھل بھی جائے گا پتے بھی آئیں گے ہرا بھرا بھی ہو جائے گا وہ درخت لیکن اگر کسی کے در کسی درخت کے پتے بڑے ہرے بھرے نظر آ رہے ہوں شاخیں بڑی ترو تازہ نظر آ رہی ہوں پھل شان لگے ہوئے ہوں لیکن انہی ایام میں اگر اس کی جڑ خراب ہو جائے تو چند دنوں میں اس کا پھل بھی سوکھ جاتا ہے اس کے پتے بھی بیکار ہو جاتے ہیں اس کی شاخیں بھی ختم ہو جاتی جڑ اگر درست ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاس ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ عقیدے کی مثال جڑ کے مانی اور انسان کے آمار جو ہیں وہ درخت کے پھل کے مانی اگر جڑ درست ہے تو پھل بھی اچھا آیا کرتا ہے درخت بھی ہرا بھرا رہا کرتا ہے اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کی کوئی نیکی اس کا کوئی امر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا لیکن آج اصل بات کھیلنے کے پہلے پہلے ایک بات اور بتائیں ہمارے عمارات کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کرے یہ چیز یہاں باقی رہی کیونکہ یہاں نہ تو کسی گروہ اور فرقے کی مسجدیں الگ ہیں نہ مولوی الگ ہے نہ مدرسہ الگ ہے ہر ایک مختلف العقائد اور مختلف الخیال کے لوگ ہیں عمارات میں کچھ ایسی برکتیں اللہ نے رکھی ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر کے نماز اس سے بہت ہی زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے ملاقات ایک دوسرے کی باتیں سننے اور ایک دوسرے سے تبادلے خیال کا موقع ملا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ممکن ہے کہ یہاں کچھ ساتھی ہماری باتیں جو میں آگے بیان کروں ممکن ہے نما ہوئی ہے آپ جو جس پر قائم رہے ممکن ہے ممکن ہے کہ ان باتوں پر باتوں کو سن لینے کے بعد تھوڑا سا فطرت کے مطابق انسانی فطرت کے مطابق انسان اپنے عقیدے اپنے سنی ہوئی باتوں کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اس کو تیز آتا ہے وہ بگڑتا ہے اندر آتا ہے امام ترمیدی رحمت اللہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں یہ عقیدہ اگر انسان کا درست ہے ایمان درست ہے تو اس کی برکت گی حدیث قدسی اللہ کے رسول علیہ صاحب فرماتے ہیں لو داؤتنی اگر تم نے مجھ کو پکارا مجھ کو بلایا مجھ سے امیدیں وابستہ کی کسی اور کو تم نے نہ پکارا اور نہ کسی اور سے تم نے اپنے امیدیں وابستہ کی یمنا آدم اے آدم کے بیٹو لو ان تنی اور داؤتنی اگر تم نے مجھے دکھ درد تکلیف پریشانی میں پکارا اور بلایا بنا اور مجھ سے تو مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے لیکن میرے بندو کو یاد رکھنا لو تو سنو سنا میں اپنے ساتھ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تمہارے گنا آسمان کے بادل کے برابر بھی ہوں تو فرتنی اور روتے ہوئے آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے مجھ سے مفرت مارا میں معاف کر کوئی ہم سے یہ پوچھنے والا نہیں کہ رب العالمین اتنے گناہ کو تو نے کیوں معاف کر دیا میں نے خدائی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے پھر نمبر تیس تیسرا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم اے آدم کی اولاد لو ان کا دئی تنی بے پورا دل اور دلا ہی سیاح تو کبھی قرآن لات بے قرآلہ اوبادی او کما کارا تارا اللہ تعالیٰ تیسری بات اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یبن آدم اے آدم کی اولاد اے میرے محدید بندو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے سن لو جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست رکھا ہے لو ان کا لو ان کا بے تنی الارض خطایا اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھر کر کے تو گناہ لے کر کے آیا قیامت کے دن لیکن جب میں نے تیرے گناہوں کو دیکھا اور تیرے عقیدے کو میں نے دیکھا کہ تم مرکی زمین آت شری کی بل ہی سیاح گناہ تو ساتوں زمین بھر کر کے لایا ہے لیکن جب میں نے تیرے عقیدے اور توحید کو دیکھا تو میں نے دیکھا میں نے پایا تیرے عقیدے کو لا تشرک باللہ بلّا سیاح تو نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے ہم نے دونوں کا جائزہ لیا گناہ تیرے ساتوں آسمان ساتوں زمین بھر کر کے ہیں لیکن جب تیرے عقیدے کو میں نے دیکھا تو اللہ تم مرکی لا تشرک باللہ کی سیاح تو نے میرے پاس حاضری دی وہ توحید و عقا وہ توحید اور عقیدہ لے کر کے شری باللہ دل کہ سیاں نے میرے سمجھایا نہیں گیا ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا آج ہر قرآن کی صحیح بات ہمیں نہیں نظر آتی دو چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھو قبول کرو یا نہ کرو جانے کے بعد سے ایک کرو دیکھو قرآن کھول کر کے عقیدے کی دیار ہمارے عقیدے میں صرف ہمارے اسلام اور دین میں کفر جو آیا ہوا ہے ہمارے اہل ہندو بات کے اندر کی دو وجہیں دو چیزوں کو میں نے حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا نمبر ایک مردے سنتے ہیں پہلا سبب کیا ہے مردے سنتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں انسان سنتا نہیں تو کبھی آپ اپنا دکھ درد لے کر کے اس کے پاس نہیں جائیں گے یہ پہلا عقیدہ جو ہمارے یہاں ہوا کہ مردے اللہ کے نیک بندے جو مر چکے ہیں ہماری دعاؤں کو ہماری فریاد کو ہمارے حاضری کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ایک چیز یہ ہے جس نے برباد کیا ہمیں ایمان سے نکالا شرک میں پہنچایا اسلام سے نکالا کفر میں پہنچا دیا نمبر دو یہ عقیدہ کہ اللہ کے بڑے نیک محبوب صالح بندے ہیں اللہ نے ان کو بھی اور نقصان اور فائدے کا اختیار دے رکھا بس یہی دو چیزیں جا کر کے پوری تاریخ کا مطالعہ کریں قرآن کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں یہ کوئی تیسری چیز آپ کو نہیں ملے گی یہی دو چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہمارے عقیدے میں بربادی آئی گی نمبر ایک مردے سنتے ہیں ہماری حاضری کو جانتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے یہ نیک بندے تھے اللہ کے سارے تھے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے اللہ نے ان کو بھی نقصان اور فائدہ پہنچانے کا کچھ اختیار دے رکھا ہے اگر ہم مسجدوں میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا حوالہ دے تو وہ کہیں گے فرا فرقے والے کی کتاب ہے اگر کسی اور کتاب کا حوالہ دیں گے تو کہیں گے یہ فرا فرقے والی کتاب کا حوالہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے کسی مولوی کے نام ہے بھائی وہاں بھی مولوی ہے کسی وہابی کو احمد رضا خان کا حوالہ دو تو بھائی سنی آپ نے دونه لا يخلقون يخلقون شيئا وهم وبین يدعون من دونه اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی لوگ پکارتے ہیں کسی ایک کو نہیں والذین يدعون من دونه لوگ وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوراتے ہیں جن کو بھی پکارتے ہیں چاہے وہ ولی ہوں یا دنیا سے گزر جانے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ہوں جن اور فرشتے ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک ولی اور نیک بندے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ولدین مندو نہیں رب کے علاوہ جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں لا یقربون سیان آج تک انہوں نے کوئی چیز دنیا میں بنا کر کے پیش نہیں کیا ہے جس مخلوق کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے مکھی سے لے کر کے مچھر تک انسان سے لے کر کے فرشتے تک زمین سے لے کر کے آسمان تک فرش زمین سے تا فرق اور آسمان سے ارد تک دیکھا اٹھا کر جب فرق کچھ بھی نہیں کوئی میرا بلدین ہندو نہیں اے لوگوں سن لو کسی کو نہ تو اختیار دیا ہے نقصان اور فائدے کا اور نہ تو کسی کو سننے کی طاقت دے رکھی ہے مر جانے کے بعد سن لو بلیندو نہیں اللہ کے علاوہ جتنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اندھا اپنی سامنے والی چیز کو بھی نہیں دیکھ پاتا ایک اللہ تعالیٰ سردی ہے اور ایک گرمی ہے دونوں کی خوبیاں دونوں کی تاثیر الگ الگ ہے ایک زندہ ہے دوسرا مردہ ہے جب دھوپ اور دھوپ اور ہے جب سایہ اور دھوپ برابر نہیں اندھے اور سینے برابر نہیں گرمی اور سردی برابر نہیں تو زندہ اور مورچے بھی برابر نہیں ہو سکتے اب سنو اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ فاطر آیت نمبر انیس سے دیکھو رب سناتے ہیں الماستی عام ول بفیر ولا تو ولا نور ولا دل وروڑ وا یو اللہ وموار سن لو اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ہمارے سبھی والبصير اے میرے بنو ذرا دوں سے سنو سوچو سمجھو سمنے کے جان سنتے ہیں قرآن کہتا ہے سنتے نہیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں بس ایک ایک آئے اور پیش کر کے یہاں سے جانے کے بعد سورہ احقاب آیت نمبر پانچ اور چھ بھی سینا بہت آئے ہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی اہمیت جس چیز کی ہوتی ہے اتنے ہی آیات اس کے متعلق نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے سننے والا کہتا ہے ہم پھر مستقیم وہ اور نہ سننے والے تو انسان کہتا ہے یہ گمراہ ہے پھٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ومن من يدعو دون الله من لا يقترب له الى يوم القيامه اس شخص سے بھٹکا ہوا کون ہوگا جو پکارتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ان کی فریاد کو قیامت تک پکارتے رہے تو فریاد سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوں ان تو آئے پکارنے والوں کی دعا سے نقصان اور فائدہ پہنچانے کا اختیار اللہ نے کسی اور کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے اس کو بھی قرآن ہی آیات کی روشنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت سورہ یونس کی آیت ہے سورہ یونس یہ بھی ابتدائی آیات جانے کے بعد دیکھیے اللہ نے فرمایا پون ذرا بتاؤ یہ لوگ نیاز دیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے ان کے نام کی مارا دراج ان جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتے اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں نقصان اور فائدے کا بھی مالک اللہ آباد ادا شریف یہ عبادت کرتے ہیں دیتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں ہمارے نجات کے ہندا نہیں کے مقابلے میں کچھ بھی ہم تمہارا فائدہ نہیں کرتے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں ہم برابر تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے کیوں حکم اللہ اللہ فیصلہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے کسی بندے کا نہیں چلتا جیسے نبی اور پیغمبر یا ولی اور مست کرندر ہو کوئی بھی ہو یعنی حکم اللہ بلّہ میرے بیٹے یاد رکھنا فیصلہ حکم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہوں لیکن وہاں کسی مشکل میں آ گئے تو تمہارے فائدے تو ہم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے گویا کی کتاب سنت اعلان کرتے ہیں دونوں چیزوں کی تردید کرتے ہیں اللہ نے کسی کو نقصان فائدے